تبیق الغافلین پہ ایک واقعہ نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جا رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ راستے کے اندر ایک نوجوان بہت ہی رو رہا ہے بہت ہی زار و رو رہا ہے وہ اتنا رو رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی نرم ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آ گئے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے پاس پہنچے اور اس نوجوان سے پوچھا بھائی مجھے کیا ہوا ہے اس قدر اتنا رو رہا ہے تو اس نوجوان چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر آنسو ہے تو فورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا بات ہے آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو میں دیکھ رہا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ جب میں آپ کی خدمت کے اندر آ رہا تھا تو میں نے راستے کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بہت ہی رو رہا تھا اور اس کی آہ و زاری نے مجھے بھی رلا لیا تو پھر اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس نوجوان کو بلا کر واپس لائے جب وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا وہاں پر رونا شروع کر دیا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے بھائی مجھے کیا ہوا ہے کہ اس قدر اتنا رو رہا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بڑا ہے تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرا گناہ بڑا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے کسی آدمی کو قتل کیا ہے اس آدمی اس نوجوان نے کہا کہ میں نے قتل بھی نہیں کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا اس نوجوان نے کہا کہ میں نے شرک کا بھی ارتکاب نہیں کیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو ہی بتا تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ تو تو اس اس قدر رہا ہے نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کا کام کیا کرتا تھا میں رات کو قبرستان کے اندر جاتا اور مردوں کے بدن کے اوپر سے کفن نکال کر لاتا تھا اور اسے بیچتا تھا اور اپنی زندگی گزار رہا تھا ابھی ایک دن ہوا مجھے پتا چلا میں قبرستان کے اندر گیا اور اس کا نکال کر واپس آ رہا تھا جب میں نے اس کا کفن نکال لیا اور جب میں باہر آ رہا تھا تو شیطان نے مجھے شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں قبر کے اندر جا کر میں نے اس مردے کے ساتھ میں نے زنا کر لیا تو اب مجھے اور جب میں واپس آ رہا تھا تو قبر کے اندر سے اچانک آواز آئی اور میں اسی وقت سے ڈر گیا آواز یہ آ رہی تھی کہ گویا وہ لڑکی ہی بول رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے تو نے آج مجھے مردوں کے سامنے ننگا کر لیا اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جنابت کی حالت کے اندر کھڑے ہونے پر انہیں مجھے مجبور کر دیا تو نوجوان کہتا ہے کہ جب یہ آواز میں نے سنی تو میرے دل کے اندر ایک خوف داری ہو گیا اب میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مجھ پر نازل نہ ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا تعجب ہوا آپ نے فوراً فرمایا کہ تو نے تو بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے جب اس نوجوان نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو چکے ہیں تو وہ نوجوان فوراً وہاں سے نکل گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے اور میرے لیے ہلاکت ہو وہ نوجوان سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر سیدھا جنگل کے اندر پہنچا اور جنگل کے اندر سے وہ پہاڑوں کے پاس پہنچا اور بہاروں کے اندر جا کر اس نے چالیس دن تک نماز پڑھی اور سجدے کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا اور عاجزی کرتا رہا جب چالیس دن مکمل ہو گئے تو جبرائیل علیہ و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وسلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور اللہ تبارک پوچھا ہے کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ مخلوق کو روزی آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام و سلام نے فرمایا عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ مخلوق کے گناہوں کو آپ نے آپ معاف کرنے والے ہیں یا مجھے معاف کرنا ہے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور سارے مخلوق کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاف کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی عاجزی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی توبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو خوشخبری سنا دو اور جب وہ نوجوان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو اور خوشخبری ہو تیرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے تیرا رونا اور تیری عاجزی اور تیری معافی اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہ معاف دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی تو عزیز دوستو ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ پروردگار کتنا کریم ہے کہ انسان کی ہر معافی مانگنے والے کی غلطی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں اسی لیے فرما دے ہیں کہ ابھی ہماری آنکھیں صحیح سلامت ہے تو اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہا لیجیے ابھی ہماری ہماری زبان بھی سری سلامت ہے تو ہمارے گناہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجیے اس وہ وقت آئے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائے اور ہماری زبان بند ہو جائے اس سے پہلے پہلے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی کرنے کر توفیق نصیب فرمائے آمین آخر دعوانا اللہ